جنگ میں مصروف ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں ان سنگروں میں بیٹھنے اور مورچوں میں وقت گزارنے کے اجر سے محروم نہ فرمائے میرے دوستو بعض ساتھیوں کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہم گویا کے بیکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آج مناسب سمجھا کے ساتھیوں کو اس عبادت کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے جس عبادت میں ہمارے اور آپ کے ساتھی مصروف ہیں جس عبادت میں اس وقت ہم اور آپ مصروف ہیں اسے شریعت میں رباط کہا جاتا ہے اللہ جل جلال نے صورت عال عمران کی آخری دو سو نمبر آیت میں فرمایا ہے یا ایوہ الذین آ اصبرو اے ایمان والو صبر کرو وصابرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو رابطو اور ربات کرو اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو لعلکم تفلحون شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ جس عبادت میں اس وقت ہم مصروف ہیں اسے ربات کہا جاتا ہے امام المجاہدین عبداللہ اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد چار مراحل پر مشتمل ہے نمبر ایک ہجرت یا نصرت یعنی مسلمان شخص یا مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے مسلمان شخص تماشا بین نہیں ہوتا وہ تماشا نہیں کرتا بلکہ یا وہ مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے اعداد یعنی جہادی تربیت حاصل کرنا جہادی ٹریننگ حاصل کرنا تیسرا مرحلہ ہے رباط علماء کرام ربات کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ حالت جو جنگ کے علاوہ ہو اس میں جنگ نہ ہو رہی ہو دشمن کے آمنے سامنے مورچوں پر ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہو اور امیر کے امر کا انتظار ہو چاہے وہ مرکز میں بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ امیر کی طاعت میں اور امیر کے امر کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو وہ کھانے پینے میں مصروف ہو کپڑے دھونے میں مصروف ہو بال بچوں اور اپنی اولاد کے ساتھ ہو تو یہ سب کچھ ربات کے معنی میں ہے خصوصی طور پر ربات کے جو سب سے بلند ترین معنی ہیں وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہے اور اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنا ہے چوتھا مرحلہ وہ قتال ہے یعنی جنگ گویا کے جہاد چار مراحل پر مشتمل ایک عبادت ہے سب سے پہلے ہجرت یا نصرت دوسرا مرحلہ اعداد یعنی ٹریننگ کا ہے تیسرا مرحلہ رباط کا ہے اور چوتھا مرحلہ قتال اور جنگ کا ہے الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں اللہ تعالی ہمیں دینوں میں سے نہ بنائے جو کہ منافقین کی طرح اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گروپ کامیاب ہوتا ہے پاکستانی فوج کامیاب ہوتی ہے تو پاکستانی فوج کو زندہ باد کر دیں گے اور طالبان اگر کامیاب ہوں گے تو طالبان کو زندہ باد کہہ دیں گے تو اس طرح کے لوگ تماشبین قسم کے لوگ یہ منافق صفت لوگ ہیں اللہ تعالی نے سورت النساء میں ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے الذین یتربصون بکم وہ لوگ جو کہ تمہارے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے انکان فتح اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہو اور تمہیں اللہ تعالی فتح نصیب کر دے قالو تو یہ منافقین کہتے ہیں علم نکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم بھی تو تمہارے ہی ساتھ تھے تمہارے آس پاس تھے وہ انکان علی کافرین نصیب لیکن اگر کافروں کو فتح مل جائے اور کافر غالب ہو جائیں نستحفظ علیکم من المؤمنین تو یہ کفار کے پاس آ جاتے ہیں کفار کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی اللہ اللہ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ولن اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اور ہرگز اللہ تعالی مسلمانوں کے خلاف کافروں کو راستہ نہیں دے گا میرے دوستو دوسرے نمبر پر اعداد اور تیسرے نمبر پر ربات ہے اور جس عبادت میں اس وقت ہم اور آپ مصروف ہیں یعنی بعض مورچوں میں جنگ کی حالت نہیں ہے اور وہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے اس کو رباط کہا جاتا ہے اور رباط کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں رباط کے سلسلے میں سب سے پہلی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم ولی خیر من دنیا و ماتیہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات ربات کرنا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے ان سب سے افضل اور بہتر ہے دوسرے حدیث میں آتا ہے ربا یوم ولیلا خیر سیام صیام شہر ہی اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات اسلامی ملکوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ایک مہینے روزے اور ایک مہینے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے ومن مات مرابطا اجری علیہ عمله یہ میرے دوستو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رباط کی حالت میں اگر کوئی شخص وفات کر جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اجری علیہ عمل اس کا عمل اس کے لیے جاری رکھا جائے گا یعنی دوسرے مردوں کی طرح اس کا عمل ختم نہیں ہوگا بلکہ پہرا کرتے ہوئے اور جنگ کے بغیر کسی مورچے پر کھڑے ہوئے اگر انسان کو موت آ جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فضیلتیں بیان کی ہیں اس میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع نہیں ہوگا بلکہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا وہ اجری علیہ رزق من الجنا جنت سے اس کے لیے رزق آئے گا قیامت تک قبر میں جنت سے اس کے لیے رزق آئے گا وہ امین الفتان اور قبر کے منکر نکیر جو فرشتے ہیں ان کے سوال و جواب سے وہ محفوظ رہے گا یعنی میرے دوستو جو شخص رباط کی حالت میں رہے تو اس کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ بعض حدیثوں میں یہ آ رہا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے دوسری حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور تیسری حدیث میں یہ آتا ہے خیر من الف یوم فیما من المنازل کہ دوسری عبادتوں میں ایک ہزار دن لگانے سے زیادہ بہتر ہے یعنی اگر کوئی شخص تین سال تک نماز پڑھے روزے رکھے اور دوسرا شخص صرف ایک دن سنگر میں ایک رات اور ایک دن لگائے تو اس کی یہ عبادت تین سال کے روزے اور نماز کے مقابلے میں افضل ہے یہ تو ہوئی وہ بات جو کہ اس کی زندگی میں ہے اور جب وہ سنگر میں مورچے میں بیٹھے ہوئے اور مورچے میں آرام کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین فضیلتوں کی بشارت فرما رہے ہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک اس کا عمل جاری رہے گا اور جنت سے قبر میں اس کو اس کا رزق آتا رہے گا اور وہ قبر کے عذاب سے اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہے گا میرے دوستو ان منافق صفت لوگوں کی طرف متوجہ نہ رہیں جو لوگ گھنٹی بجا رہے ہیں اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ پست اور کمینے قسم کے لوگ ہیں اور مجاہد جو ہے وہ افضل اور اچھے لوگوں کی جماعت ہے کتا اگر بھونکے تو ہمیں اس کو پتھر سے مارنا چاہیے لیکن اس کی طرح بھونکنا نہیں چاہیے اور الحمد ہم نے ان کو پتھر سے مارنے کا انتظام کیا ہوا ہے اس لیے میرے دوستو آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ بیان کی طرف توجہ کریں اور ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ یہ منافقین اور یہ مرتدین جو کہ ہمیں بیان کرنے سے روکتے ہیں اور دین و ایمان کی باتیں سننے سے روکتے ہیں یہ منافقین اور مرتدین جو کہ دین و ایمان اور اسلام کی باتیں سننے اور کرنے سے ہمیں روکتے ہیں ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین اور مرتدین کا رویہ تھا اور اس پر وہ صبر کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا اور ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس عبادت میں مصروف رکھا ہوا ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ہر وقت دشمن کے خلاف مضبوط اور مستحکم اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور رباط کی اس عبادت میں ہمیں اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تلاوت قرآن ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار اور مجاہدین کے حق میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے یہ خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ ناپاک فوج اور امریکی غلاموں کے خلاف